ارواح میں اللہ رب العزت نے سب روحوں کو جمع کیا اور ان سے عہد لیا اس کو یوم السٹ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب روحوں کے سامنے تجلی فرمائی کل مہو ایانا اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی بھی فرمائی اور سب روحوں کو اپنا دیدار بھی کروایا اور پھر پوچھا الستب بربکم کو کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں تو سب روحوں نے جواب دیا قولو بلا کہ اللہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں تو یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا جلوہ دکھا کر اس کے دل میں سوز عشق پیدا کر دیا اور ہم کلامی فرما کر اس کے اندر کیف علم پیدا کر دیا تو دو نعمتیں ہر انسان کو ملی سوز عشق بھی مل گیا کیف علم بھی مل گیا سوز عشق کا برتن انسان کا دل ہے اور کیف علم کا برتن انسان کا دماغ ہے اور ویسے بھی دیکھنے سے محبت بڑھتی ہے یا بات کرنے سے محبت بڑھتی ہے محبت پیدا ہونے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں یا کسی کو دیکھا جائے دیکھا اس کی خوبصورتی پر فریفتہ ہو گئے یا کسی سے ہم کلامی ہوئی اس کی باتیں ہی دل میں گھر کر گئی تو اللہ رب العزت نے یہ دونوں کام فرما دیے تجلی بھی دکھا دی ہم کلامی بھی فرما دی اور سب کو اپنا دیوانہ مستانہ فطری طور پر بنا لیا چنانچہ ہر انسان کے دل میں اللہ تعالی کی فطری طور پر محبت موجود ہے شاہد بزم ازل نے ایک نگاہ ناز سے عشق کو اس انجمن میں آشکارا کر دیا بس ایک بجلی سی پہلے کون دی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے ایک تجلی دے کر اللہ رب العزت نے سب دلوں کو اپنا متوالا بنا دیا یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر انسان فطری طور پر حسن کا قدردان ہے فطری طور پر ہر انسان حسن کا قدردان ہے مگر حسن سے مراد فقط شکل کا اچھا ہونا نہیں ہے جس چیز کے اندر تناسب ٹھیک ہو اعتدال ہو اس کے اندر ایک جاذبیت ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک حسن پیدا ہو جاتا ہے کپڑے میں بھی حسن ہوتا ہے مکان کا بھی حسن ہوتا ہے ہم جو مناظر دیکھتے ہیں نظارے ان میں بھی حسن ہوتا ہے انسانوں کی تخلیق میں بھی حسن ہے تو حسن کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے تاہم جو چیز دل کو بھائے اور جس کو حاصل کرنے کو جی چاہے وہ حسین ہوتی ہے اور اس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اور یہ بھی پکی بات ہے کہ دنیا کے ہر انسان کو عشق سے واسطہ پڑتا ہے یہ اور بات ہے کہ خالق کے عشق سے پڑے یا مخلوق کے عشق سے پڑے ہر انسان کو واسطہ پڑتا ہے فرق دونوں میں یہ ہے کہ اگر خالق سے عشق ہوگا تو دنیا میں بھی عزتیں آخرت کی بھی عزتیں اور مخلوق سے نفسانی شیطانی شہوانی محبتیں ہوں گی تو دنیا میں بھی ذلتیں اور آخرت میں بھی ذلتیں تو جس انسان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وقت گزاروں محبوب سے ہم کلامی کو دل چاہتا ہے اس کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے انسان اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے تو جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو پھر وہ مسجد میں باقاعدگی کے ساتھ آتا ہے پھر وہ مسلح کے اوپر بیٹھتا ہے پھر وہ قرآن پاک پڑھ کر اللہ رب العزت سے ہم کلامی کرتا ہے مسجد میں اس کا دل لگتا ہے مسجد سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ مسجد میں آئیں تو ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کس مصیبت میں گرفتار ہو گیا اور جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے المؤمن فی المسجد کسما کی فلما وہ مسجد میں اس طرح ہوتے ہیں کہ جیسے پانی میں مچھلی آ کر پرسکون ہو جایا کرتی مومن بھی مسجد میں آ کر پرسکون ہو جاتے ہیں چنانچہ بعد ایسے بھی دوست ہیں کہ جنہوں نے پورا رمضان ہی زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کی نیت کر لی ہوئی ہے مسجد میں دل لگتا ہے حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ جو لوگ مسجد کے مینڈے ہوں گے نا مسجد کے اندر ہی ان کا دل لگتا ہوگا کھوٹے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرض کا سایہ تا فرمائیں گے وہ بندہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہوگا اس کو اللہ رب العزت عرش کا سایہ عطا فرمائے تو ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور آپ جو تشریف لائے ہیں یہاں اسی محبت کی وجہ سے آئے ہیں ندانما گل خنداں بو دارد کہ مرغ ہر چمن گفتگو او دارد میں نہیں جانتا کہ اس پھول کی خوشبو کیا ہے اور خوبصورتی کیا ہے کہ باغ کے ہر پرندے کو میں نے اسی کی گفتگو کرتے ہوئے دیکھا ہے تو خانقاہوں پر جتنے بھی لوگ آتے ہیں اللہ تعالی کی محبت کی تلاش میں آتے ہیں ہمارے اکابر کی جتنی خانقاہیں تھیں ان سب میں یہی محبت کی پڑیا تقسیم کی جاتی تھی چنانچہ خانقاہ فضلیہ مسکین پر شریف ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ خانقاہ حبیبیہ چکوال شریف خواجہ المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ کی جگہ خانے وال ان تمام جگہوں پہ اللہ حرب العزت کی محبت ملتی تھی جیسے آپ جاتے ہیں نا کپڑے کی دکان سے کپڑا ملا لوہے کی دکان سے لوہا ملا اور سبزی کی دکان سے سبزی ملی دودھ کی دکان سے دودھ ملا تو جس چیز کی دکان ہے وہی چیز وہاں سے ملتی ہے یہ جو خان کاہیں ہیں یہ اللہ رب العزت کے عشق کی دکانیں ہیں یہاں سے عشق کی پڑیاں ملتی ہے جو آدمی خلوص دل کے ساتھ آئے وقت گزارے اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے دل کو بدلتے ہیں دل کے اوپر اثر ڈالتے ہیں مگر اس کے لیے دیکھنے والی آنکھ چاہیے کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں نگاہ شوق اگر ہو شریک بے نائی نگاہ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو تیرا وجود ہے قلب و نظر کی رسوائی تو یہ محبت کا ہونا ہر انسان کے لیے ضروری لیکن محبت الہی کا ہونا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت نہیں بھری ہوئی اس کے دل میں مخلوق کی محبت ضرور بھری ہوگی جیسے کوئی بندہ کہے کہ جی اس کمرے میں روشنی نہیں ہے تو آٹومیٹک اس کا مقصد یہ ہے کہ کمرے میں اندھیرا ضرور ہے اسی طرح جو کہے کہ دل میں اللہ رب العزت کی محبت کی روشنی نہیں گویا دوسرے لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ اب مخلوق کی محبت کا اندھیرا اس میں ضرور ہے اب انسان کو اللہ تعالی سے محبت ہوتی ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ محبت کے جذبے کو پورا کرے محبت کے جذبے کو کیسے پورا کریں محبت کی علامات کیا ہوتی ہیں یہ ایک دلچسپ مضمون ہے جو اس وقت مختصراً آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ محبت کی علامات کیا ہوتی ہیں مومن کو بھی اللہ تعالیٰ سے محبت تو پھر کون سی علامات ہیں جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی اس کے دل میں اللہ کی محبت موجود ہے تو علماء نے ان کی علامات لکھی ہیں کہ علامات محبت کیا ہے وہ علامات محبت ساری کی ساری ان دنوں میں پوری ہو رہی ہے وہ علامات محبت ساری کی ساری ان دنوں میں پوری ہو رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان کام کا مہینہ اور ذلحجہ حجا انعام کا مہینہ رمضان کس کا مہینہ کام کا مہینہ اور ذلحجہ کس کا مہینہ انعام کا مہینہ جو رمضان میں اچھا کام کرے گا وہ ذلحجہ میں جا کر اچھا انعام پائے گا اللہ کے یہاں تو رمضان کام کا مہینہ کیسے ہو گیا بھائی سوچئے جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبت کی سب سے پہلی علامت کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ بار بار اپنے محبوب کے پاس جائے اس کو ملے اسے دیکھے اس سے محبت کا اظہار کرے اس کے دیدار سے آنکھوں کو ٹھنڈا کرے اور ایک دفعہ جانے سے ملنے سے بات نہیں پوری ہوتی بار بار جانے کو دل کرتا ہے چکر لگاتے ہیں لوگ تو مومن اپنی اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کی وجہ سے وہ دن میں پانچ مرتبہ اللہ کے گھر کا چکر لگاتا ہے اب ہم جو پانچ مرتبہ مسجد میں آتے ہیں تو کس لیے اللہ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں یہ پانچ مرتبہ روزانہ ملاقات ہو رہی ہے اللہ تعالی سے اس خالق حقیقی سے روزانہ پانچ مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے اذان کی آواز سنی بھاگے مسجد کی طرف وضو کر کے تیز چلتے ہیں مسجد کی طرف کیوں سمجھتے ہیں کہ ملاقات کا وقت آ گیا اور نبی علیہ السلام کو یہ اذان کی آواز ایسی اچھی لگتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ارحنی یا بلال بلال میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا اذان دے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے اور نبی علیہ السلام نے اشاد فرمایا قرت عینی فی صلاح میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے تو نماز پڑھنے سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی کیوں اللہ تعالی سے ملاقات ہو جاتی تھی سالک اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے نماز کو اگر غور سے دیکھیں تو حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے نا نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کا انا کا ترا فعلم تکن ترا فعن ہو تو ایسے عبادت کر جیسے تو اللہ کو دیکھتا ہے اور اگر یہ رتبہ نصیب نہیں تو کم از کم ایسے تو عبادت کر کے جیسے اللہ رب العزت تجھے دیکھ رہے ہو تو مومن کا پانچ مرتبہ اللہ کے گھر کے چکر لگانا دوڑ دوڑ کے آنا بھاگ بھاگ کے آنا یہ اس بات کی علامت ہے ہمارے اکابر مسجد میں زیادہ وقت گزارتے تھے آج ہم تو تھوڑا گزارتے ہیں نا علامہ زمخشی رحمت اللہ کے بارے میں آتا ہے حج کے لیے تشریف لے گئے اور اپنے قیام حرم میں انہوں نے اتنا وقت بیت اللہ کے پاس گزارا کہ اربوں نے ان کا نام جار اللہ رکھ دیا جار اللہ کا مطلب اللہ کا پڑوسی اتنا تو وہ مسجد میں رہتے ہوں گے نا کہ لوگ ان کو اللہ کا پڑوسی کہتے تھے کتنا وقت گزارتے ہوں گے بھائی کبھی کبھی آنے سے تو نہیں نا کہلاتا انسان اس کا مطلب ہے اکثر وقت وہ حرم میں ہی رہتے تھے تبھی تو ان کو جار اللہ کہا گیا حضرت کاری رحیم بخش پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں عمرے کے لیے ایک مرتبہ حرم شریف گیا جتنے دن میں وہاں رہا میں نے ہر نماز امام کے پیچھے پہلی صف کے اندر تکبیر اولا کے ساتھ ادا کی کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے ہم لوگ کئی مرتبہ حج عمرے کے سفر پہ جاتے ہیں ہمیں ایک نماز بھی نصیب نہیں ہوتی پہلی سفر اتنا رش ہوتا ہے دکے ہوتے ہیں کہ پہلی صف میں بندہ جا ہی نہیں سکتا تو سوچتے ہیں اچھا بھائی سہولت سے جہاں وقت مل جائے جگہ مل جائے وہی نماز پڑھ لو اہتمام کریں نا ہم تو کوشش کر کے ہو سکتا ہے کہ ہم پہلی صف میں پہنچے ایک نماز میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ہر نماز پہلی صف کے اندر امام کے پیچھے تکبیر اولا کے ساتھ ادا کی کتنا وقت وہ مسجد میں رہتے ہوں گے بھائی تو مسجد سے محبت ہونا مسجد میں وقت گزارنا یہ مومن کے لیے بہت اہم اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک عاشق ہے جو دوڑ دوڑ کے اپنے محبوب کے گھر کے چکر لگا رہا ہے اور رہ گئی بات نماز تو یہ اللہ بڑی عزت سے ملاقات ہے ہمارے قابل نماز کو بہت اہتمام کے ساتھ ادا کرتے تھے تسلی کے ساتھ وضو کرتے اہتمام کے ساتھ پھر نماز پڑھتے تعدیل ارکان کے ساتھ نگاہیں بھٹکتی نہیں تھی توجہ ادھر ادھر ہٹتی نہیں تھی بس اللہ کے حضور متوجہ ہوتے تھے نماز ان کے ایمان کو بڑھا دیتی تھی ایسے ہوتی تھی کہ جیسے ان کو اللہ رب العزت کے ساتھ محبت ہے اور اس محبت کا وہ اظہار ایسے کر رہے بھائی انسان اللہ تعالیٰ کو میسج تو دے نا کہ اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں یہ میسج آپ کیسے دیں گے موبائل فون سے تو جا نہیں سکتا تو یہ کیسے میسج پہنچے گا بھائی اللہ تعالیٰ کو میسج تو پہنچانا ہوتا ہے نا تھانے حضرت لکھتے ہیں کہ ایک شہزادی تھی تو کسی دھوبی کو اس سے محبت ہو گئی تھی تو دھوبی نے اس کو میسج پہنچا دیا تھا کہ مجھے محبت ہے وہ کیسے کہ باقی کپڑے تو نارمل استری ہوتے تھے تو شہزادی کے کپڑے ذرا اسپیشل استریوں کے پیک ہو کے جاتے تھے تو اس دھوبی نے کپڑوں کے ذریعے میسج پہنچا دیا شادی کے بارے میں میرے دل میں بہت محبت کے جذبات ہیں تو بھائی مومن بھی تو اپنے اللہ کو میسج پہنچائے نا وہ کیسے پہنچائیں گے احتمام سے وضو کرنا وقت سے پہلے مسجد کے اندر آنا سنتیں پڑھ کے نماز کے انتظار میں بیٹھنا پھر پورے خضو کے ساتھ نماز پڑھنا یہ میسج ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہنچ رہا ہے کہ ہاں میرے اس بندے کو مجھ سے محبت ہے یہ مجھے چاہتا ہے یہ مجھ سے ہٹ کے محبت کرتا ہے دوسروں کی نسبت یہ زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے ہم بھی اپنے اللہ کو میسج دیا کریں اور فرض نماز بھی پڑھیں اور اس کے ساتھ جو نوافل ہیں وہ بھی ادا کریں اچھا دیکھیں آپ کے گھر میں ایک خادم کام کرتا ہے وہ ایک دن آپ کے لیے شہر لاتا ہے اور جی میں آ رہا تھا اپنے گاؤں سے راستے میں ایک بندہ شہد بیچ رہا تھا شہد بہت اچھا ہے تو مجھے آپ کا خیال آیا میں آپ کے لیے لے آیا ہوں تو اگرچہ پیسے آپ اس کو دے دیں اس کے لیکن آپ اس کے اس عمل کی قدردانی کریں گے کہ اس نے اپنے ذاتی وقت میں مجھے یاد رکھا تو جب مزدور ذاتی وقت میں کام کرے تو مالک کو اچھا لگتا ہے نوافل کی مثال بالکل اسی کی مالک ہے جو بندہ نوافل پڑھتا ہے وہ ذاتی وقت میں اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے اشراق پڑھ لی چاش پڑھ لی عوابین پڑھ لی تہجد پڑھ لی نوافل پڑھ لیے اس لیے پھر نوافل سے انسان کو اللہ کا زیادہ قرب ملتا ہے آٹھ گھنٹے مزدور جو محنت کرتا ہے مالک کے دل پہ اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا وہ جو پانچ منٹ رک کے شہد لے کے آیا نا اس سے زیادہ اثر قبول کرتا ہے کہ اس کو مجھ سے تعلق ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرم بتلایا کہ حدیث قدسی میں ہے الیہ بن نوافل نوافل میرا بندہ کے ذریعے میرا قرب پا لیتا ہے حتیٰ خب کہ میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو تحجد باقاعدگی سے پڑھنا اپنے اپنے وقت پہ نوافل باقاعدگی سے پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی کا اظہار ہے اور رمضان شریف میں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو خوب دیکھتے ہیں حدیث پاک میں آتے ہیں نبی اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینہ میں تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں تنافس کو دیکھنے کا مطلب کیا کہ تم میں سے کون اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے زیادہ محبت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو نمازوں کو اہتمام کے ساتھ ادا کریں چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہیں کہ علیہ اسلام میرے پاس بیٹھے گفتگو فرما رہے ہوتے تھے اچانک بلال نانو کی آواز آتی تھی اللہ اکبر تو جیسے علیہ اسلام کے مبارک کانوں میں آواز پڑتی اللہ اکبر تو آپ اسی وقت کھڑے ہو کے مسجد جانے لگتے میں درمیان میں کوئی بات کرنا بھی چاہتی تو میری تو دھیان ہی نہیں ہوتا تھا فرماتی ہیں ایک دن میں کھڑی ہوئی تو میں نے اسلام کیا تو نبی علیہ اسلام نے پوچھا کہ من انتے تو کون ہے میں نے کہا عائشہ میں عائشہ ہوں فرمان لگے من عائشہ عائشہ کون ہے میں نے تو کہا بنتی ابی بکر ابو بکر کی بیٹی تو پوچھنے لگے کہ من ابو بکر فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ سوال کیا تو میں سمجھ گئی کہ اللہ رب العزت کی محبت کا اس قدر غلبہ ہو چکا اب جب تک نماز ادا کر نہیں لیں گے مخلوق کی طرف دھیان نہیں آئے گا ایسے اللہ سے محبت اور نبی رساں خود فرمایا کرتے تھے لی ما اللہ وقت میرا اللہ کے ساتھ ایسا وقت ہوتا ہے کوئی نبی کوئی رسول کوئی ملائکہ مقرب میرے اس وقت کے اندر دخل اندازی ہرگز نہیں کر سکتا اللہ سے لا لگی ہوتی تھی ہٹ کٹ کے اللہ کی طرف جڑے ہوتے تھے ہمارے اکابر ایسے تھے اس لیے ان کو نماز کے مزے ملتے تھے شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ حضرت جنت میں نماز نہیں ہوگی حضرت انہوں نے بیٹھ گئے اس نے کہا کہ حضرت رو کیوں رہے مان لگے جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت جانے کا مزہ ہی کیا آئے گا جنت جانے کا مزہ ہی کیا آئے گا کتنا مزہ ان کو نماز میں ملتا ہوگا جو یہ کہتے تھے کہ جنت جانے کا مزہ ہی کیا آئے گا تو نماز میں ادب کی تمام حالتیں موجود دیکھیں جب آپ کسی کا ادب کرتے ہیں نا تو اس کے چار طریقے ہوتے ہیں یا تو اس کے لیے کھڑے ہو جائیں یا اس کے سامنے جھک جائیں یا اس کے قدموں پہ پڑ جائیں یا اس کے سامنے بادہ بیٹھ جائیں آپ دیکھیں تو نماز کی رکت کے اندر یہی چار کام ہوتے ہیں رکو میں انسان بعد اب کھڑا ہوتا ہے قیام میں انسان بعد اب کھڑا ہوتا ہے رکو میں انسان اللہ کے حضور جھک جاتا ہے سجدے میں انسان محبوب کے قدموں پہ سر رکھ دیتا ہے اور اطیات میں انسان اللہ کے سامنے ادب سے بیٹھ جاتا ہے تو ادب کی جو بھی کیفیات تھیں وہ اکیلی نماز کے اندر انسان کو حاصل ہو گئی اسی لیے نبی علیہ صاحب شام کو اللہ تعالیٰ نے میراج پر بلا کر نماز کا حکم فرمایا گھر بلا کے جو تحفہ دینا اس کی شان بڑی ہوتی ہے یہ نماز ایسے تحفہ ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بلا کر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایک تو نماز کا اہتمام کریں اہتمام کریں گے تو پہلی علامت پوری ہو جائے گی کون سی بھائی کون سی علامت پوری ہوئی محبوب کے گھر کے بار بار نماز باقاعدہ اہتمام کے ساتھ مسجد میں جا کر پڑھنے سے محبت کی کون سی علامت ظاہر ہوئی محبوب کے گھر کے بار بار چکر لگانا رہ نہیں سکتا انسان اپنے گھر چین نہیں آتا سکون نہیں آتا مومن بھی اسی طرح اس کو اللہ کے گھر میں سکون آتا ہے اللہ کے گھر کے چکر لگانا اس کی دلیل انسان کی نمازیں ہیں اچھا دوسری علامت محبت یہ ہوتی ہے کہ جن کے پاس مال و دولت ہوتی ہے وہ اپنے محبوب پر اپنا مال لٹا دیتے ہیں جو کہتا ہے اس کو پیش کر دیتے ہیں نفسانی شیطانی محبتیں کرنے والے بھی تحفے لائف دیتے ہیں شاپنگ کرواتے ہیں تو مال لٹا دینا یہ محبت کی دوسری علامت مومن اپنے اللہ کے محبت میں اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لٹا دیتا ہے رجب کے مہینے میں جن کے پاس مال ہوتا ہے وہ زکات ادا کرتے ہیں تو صاحب مال آدمی کے زکات کا ادا کر دینا یہ اللہ کے راستے میں مال لٹانے کی مانند ہے تو جس نے زکات دے دی اس نے گویا اپنا مال اللہ کے راستے میں لٹا دیا اچھا یہاں ایک چھوٹی سی بات نکتے والی کہ زکات کتنی ہوتی ہے اڑائی فیصد ہر بندہ اپنے مال میں سے کتنی زکات دیتا ہے پچاس فیصد تو نہیں نہ دینا پڑتا اور چالیس فیصد بھی نہیں تیس بھی نہیں بیس بھی نہیں دس بھی نہیں تو کتنا دینا پڑا اڑائی فیصد اب ذرا توجہ سے بات سنیے گا اللہ تعالی کتنے کریم ہیں جو اپنے بندے کو اڑائی فیصد مال حقداروں تک پہنچانے کے بدلے ساڑھے ستانوے فیصد ان کو تنخواہ عطا فرماتا ہے ہم ایسے کہہ سکتے ہیں نا کتنا کریم آقا ہے بھائی کتنا وہ مہربان ہے پروردگار کہ اڑائی فیصد حقداروں تک پہنچانے کی اللہ تعالی تنخواہ کتنی دیتا ہے ساڑھے ستانوے فیصد لو بھائی ساڑھے ستانوے فیصد تمہاری تنخواہ ہے تم اڑائی فیصد میرے بندوں تک پہنچا دو اور اگر کوئی اڑائی فیصد پہنچانے کا بھی اہتمام نہ کرے تو پھر ساڑھے ستانوے پرسینٹ کا تو حقدار نہیں نہ بنے گا اس لیے جو لوگ زکاط صحیح طرح ادا نہیں کرتے یا ان کا مال ضائع ہوتا ہے یا ان کے مال میں بے برکتی ہوتی ہے ان کے مال کے اندر کمی آ جاتی ہے اور جو انسان با جو ہے نا باقاعدگی کے ساتھ زکات ادا کرتا ہے اس بندے کا مال اللہ تعالی کی حفاظت میں آ جاتا ہے تو ایک ہوتی ہے انشورنس وہ تو دنیا داروں کی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے ایشورنس اللہ کی طرف سے ایشورنس دے دی گارنٹی دے دی میرے بندے تمہارے مال کی میں حفاظت کروں گا تو جس نے زکات دے دی اس کا مال اللہ کی حفاظت میں آ گیا چنانچہ دارم دیوبند کے ایک خازن تھے خزانچی تھے نواب صاحب تھے مگر نیک سادہ آدمی تھے چنانچہ وہ نواب صاحب ایک رات تحجد کے لیے اٹھے تو کیا دیکھا کہ گھر میں ان کے ایک کمرہ تھا جس کمرے میں ان کا سارا مال پڑا ہوتا تھا اور دالوم کے پیسے بھی اسی کمرے میں ہوتے تھے اور اس کو اس نے چھوٹی سی تالی لگائی ہوئی تھی ایک چور بیٹھا اس تالی کو توڑ رہا ہے انہوں نے دیکھا تو پرواہی نہیں کی ودو کیا اور جا کے تعجد پڑی تصویات پڑی لگتا ہے ٹکا کے صوفی بندے ہوں گے جب فجر کا وقت ہوا اور یہ فجر میں جانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ چور صاحب ابھی بھی اسی تالی کو ٹھونک رہے تھے وہ کھل نہیں رہی تھی تو یہ اس کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے ارے بھائی اگر پوری رات یہ تالی تم سے نہیں ٹوٹے گی ٹوٹی تو بھلا اب کہاں تم سے ٹوٹے گی جب چور نے دیکھا کہ گھر والے اٹھ کے وہ تو بھاگ گیا خیر یہ مسجد میں آئے انہوں نے نماز ادا کی اب ان کی ایک خاص عادت تھی جب بھی یہ بات کرتے تھے نا تو بات کرتے ہوئے کہتے تھے اللہ کے فضل سے ہمیشہ عادت تھی اللہ کے فضل سے جیسے مولانا کاندلی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس جاتے تھے نا تو وہ ہر ایک کو مولوی صاحب اچھا صاحب مولوی صاحب اچھا ان کے پاس داڑھی منڈا بھی چلا جاتا اچھا صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب کہتے تھے ہر ایک کو تکیہ کلام تھا ان کا تو ان کا تکیہ کلام کیا تھا اللہ کے فضل سے تو جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو مفتی صاحب سے ملے جو امام تھے اور مل کر کہنے لگے مفتی صاحب آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہی ہو گیا اب مفتی صاحب ہنس رہے ہیں کہ بھئی کیا ہو گیا کہنا یہ چاہتے تھے کہ آج تو غضب ہی ہو گیا لیکن چونکہ تکیہ کلام تھا نا تو یوں کہہ رہے تھے جی آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہی ہو گیا تو انہوں نے کہا بھائی کیا غضب ہوا پھر انہوں نے بتایا کہ اس طرح ایک چور تھا اور جس کمرے میں مال پڑا ہوا تھا وہ چور اس کمرے کا تالا توڑتا رہا اور اسے ساری رات میں تالا نہیں ٹوٹا تو اس پر مفتی صاحب نے سمجھایا کہ بھئی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جب آپ وضو کے لیے اٹھے تھے اور پتہ چل گیا تھا کہ یہاں چور ہے تو اس کو اسی وقت بھگا دیتے تم نے اتنی دیر کے بعد کیوں بھگایا تو یہ بات سن کے وہ جو نواب صاحب تھے نا وہ تھوڑا برہم ہو گئے غصے میں آ گئے اور غصے میں آ کے کہنے لگے کہ حضرت میں اپنے مال کی پوری پوری زکات ادا کرتا ہوں میرا مال اللہ کی حفاظت میں ہے دو گھنٹے کیا یہ دو دن بھی زور لگاتا میرے کمرے کی چابی کو نہیں توڑ سکتا تھا اس لیے کہ محافظ میرا پروردگار تھا اس لیے جو مال کی زکات ادا کرتے ہیں نا ان کا پیسہ دباتا کوئی نہیں آج کہی ہے نا جی اور جی اس نے میرے تین لاکھ دبا دیے اس نے چار دبا دیے اس نے پانچ دبا دیے کہتے ہیں جی پیسے دبا دیے جب مال کا محافظ اللہ ہوگا تو پھر مال ضائع تو نہیں نہ ہو سکتا تو کتنا آسان کام ہے بھائی جن کو اللہ نے صاحب مال بنایا ان کو چاہیے کہ وہ اہتمام کے ساتھ اپنے مال کی زکات ادا کیا کریں تاکہ ان کا مال اللہ تعالی کی حفاظت میں آ جائے اور اللہ اس مال میں برکتیں عطا فرمائے زکات کے ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے تو مال کے ادا زکات کے ادا کرنے سے محبت کی کون سی نشانی پوری ہوئی بھائی محبوب پہ مال لٹا دینا نماز پڑھنے سے کون سی علامت پوری ہوئی محبوب کے گھر کے چکر لگانا اور زکات ادا کرنے سے کون سی علامت پوری ہوئی محبوب پہ اپنے مال کو لٹا دینا اچھا تیسرا جب محبت ہوتی ہے کسی سے ذرا وہ خفا ہو تو بندہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے خامد خفا ہو تو بیوی نہیں کھاتی بیوی خفا ہو تو خامد نہیں کھاتا یہ بھی محبت کے ادار کا طریقہ ہوتا ہے کہ جی مجھے نہیں کھانا کھانا حالانکہ بھوک لگی ہوتی ہے تو محبوب کی بے اعتنائی کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دینا کہ جب تک محبوب کی رحمت کی نظر نہیں ہوگی میں نہیں کھاؤں گا یہ بھی محبت کی علامت ہے اب محبت کی اس علامت کیسے ہم پوری کر رہے ہیں کہ ہم روزانہ اللہ کے فضل سے دن میں روزہ رکھتے ہیں ہمارا روزہ رکھنا کھانے پینے سے پرہیز ہے نا تو ہم نے کھانے پینے سے ایک کنارہ کشی کر لی نا کس کے لیے تو محبت کی تیسری علامت بھی پوری ہو گئی پہلی علامت کون سی تھی نماز پڑھنا بار بار مسجد میں آنا گویا محبوب کے گھر کے چکر لگانا اور دوسری علامت کون سی پوری ہوئی تھی زکات ادا کرنا گویا محبوب پہ اپنے مال کو لٹا دینا اور تیسری علامت کون سی پوری ہوئی بھوکا پیاسا رہنا یعنی روزے دار رہنا اور اللہ کی محبت میں کھانے پینے سے کنارہ کشی اختیار کر لینا تو محبت کی تین علامتیں پوری ہو گئی نا اچھا محبت کی چوتھی علامت کہ جن کو محبت ہوتی ہے نا وہ راتوں کو جاگتے ہیں محبت راتوں کو جگاتی ہے مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں تاروں سے پوچھ لو میری رو داد زندگی راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں راتوں کو جاگتا ہے مومن کو دیکھو یہ مومن رات عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تراوی میں کھڑا ہو جاتا ہے قرآن سنتا ہے پھر ابھی تراوی سے تھک تھکا کے بستر پہ پہنچے ہوتے ہیں پوری طرح خراٹے بھی نہیں آئے ہوتے کہ گھر والے پھر جگا دیتے ہیں جی کہ سہری کا وقت ہو گیا تو رات تو کم و بیش جاگتے ہی گزر گئی نا تو یہ راتوں کو جاگنا یہ بھی محبت کی دلیل ہے چنانچہ محبوب کو منانے کی خاطر مومن رات کو جاگتا ہے یعنی تراوی کی نماز پڑھتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آ گئی محبت کی چا یعنی پانچ نشانیاں تھیں پہلی نشانی کیسے پوری ہوئی مسجد سے آنے سے دوسری نشانی کیسے پوری ہوئی زکات ادا کرنے سے اور تیسری نشانی کیسے پوری ہوئی روزہ رکھنے سے اور چوتھی نشانی رات کو جاگنا تراوی کے پڑھنے سے اور پانچویں نشانی کہ اگر محبوب ناراض ہو جائے تو بندہ ڈیرا ہی لگا کے بیٹھ جائے بیٹھا ہی رہتا ہے بیوی آتی ہے خامن کے پاس بیٹھ جاتی ہے خامن کہتے اٹھ کے جاؤ کہتی ہے میں نہیں جاتی جب تک آپ مانیں گے نہیں تو ڈیرے ڈال دینا بیٹھ جانا یہ کس کی علامت ہوتی ہے یہ بھی محبت کی علامت تو محبت کی پانچ علامتیں نماز پڑھنے سے محبوب کے گھر کے چکر لگانے کی علامت پوری پھر زکات ادا کرنے سے محبوب پر مال لٹانے کی علامت پوری پھر روزہ رکھنے سے محبوب کی ہجر میں بوکا پیاسا رہنے کی علامت پوری اور چوتھی بات تراوی کے پڑھنے سے راتوں کو جاگنے کی علامت پوری اور پانچویں بات کہ نفلی اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں رہنے سے ڈیرا لگانے والی یہ بھی تو ڈیرا لگا لیا نا اور ڈیرا لگانے سے کئی مرتبہ محبوب خوش ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ خواجہ عزیز مجدوب رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی ایسی بات ہو گئی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت غصہ فرمایا مشائق کبھی تو سمجھانے کے لیے غصہ فرماتے ہیں اور کبھی آزمانے کے لیے غصہ فرماتے ہیں چھوٹی سی بات ہوتی ہے جان بوجھ کے غصہ کرتے ہیں اس کے نف کے بھڑکنے کو دیکھتے ہیں نف بھڑکتا ہے یا نہیں تو جن کی یہ اونچی ہوتی ہے نا وہ پھر ڈانٹ نہیں برداشت کر سکتے ان کو بڑا مشکل ہوتا ہے جی لوگوں کے سامنے ڈانٹ دیا اللہ اکبر کبیرا یہ پھر ابھی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اصلاح نہیں ہوئی ابھی نفس مرا نہیں ہے انسان کا تو بات کیا چل رہی تھی خواجہ مجدوب رحمت اللہ علیہ کو حضرت اللہ نے معمول سی بات پہ خوب ڈانٹا بلکہ ڈانٹ کر یہ فرمایا کہ بستر تم اپنے سر پہ رکھو اور خانقاہ سے باہر نکل جاؤ بستر سر پہ رکھو اور خانقاہ سے باہر نکل جاؤ چنانچہ انہوں نے تعمیل کی بستر سر پہ رکھ لیا خان کا کے دروازے سے نکل کے نہ دروازے پہ ڈیرے لگا لیے اب وہاں سے تو کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا اب حضرت رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہوتے تو وہ کیا کرتے کہ جو آنے جانے والے دروازہ کھولتے نا مسجد کا تو یہ یوں ہو کہ پیچھے سے اپنے شیخ کے چہرے کا دیدار کر لیتے وہیں سے ایک دن دو دن چار دن کچھ دن جو گزرے تو اب حضرت رحمت اللہ کو بھی عجیب لگنے لگا بھئی میں نے نکالا تھا جاؤ جاتا تو ہے نہیں دروازے پہ ہی بیٹھا ہوا ہے جب دروازہ کھلتا ہے جی میں خود تو نہیں نہ کھولتا لوگ کھولتے ہیں بس میں دو لگا لیتا ہوں مجھے چہرے کا دیدار ہو جاتا ہے تو تھانی رام اللہ نے پھر ایک بندے کو بھیجا کہ اس سے پوچھو یہ کیوں یہاں آپ بڑا ہوا ہے جاتا کیوں نہیں تو خواجہ محب رام اللہ نے ایک شیر لکھ کے دیا شیر کیا لکھا اگر وہ در نہ کھولیں گے اگر وہ در نہ کھول اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا حکومت اپنی اپنی ہے ادھر تیری ادھر میری آپ کی حکومت تھی کہ دروازہ بند کر دیا میرے لیے اور میری حکومت ہے کہ دروازے پہ بیٹھا ہوں جاتا نہیں ہوں تو یہ ڈیرے لگانا حضرت جی نے جب یہ شعر سنا تو بلوا کے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا تو ڈیرے لگانا بھی کئی مرتبہ محبوب کے منانے کا سبب بن جاتا ہے تو رمضان میں محبت کی پانچوں علامتیں پوری ہو جاتی ہیں نماز پڑھنے سے کون سی علامت پوری ہوئی دوڑ دوڑ کے محبوب کے گھر کے چکر لگانا زکات ادا کرنے سے کون سی علامت پوری ہوئی محبوب پر اپنا مال لٹا دینا روزہ رکھنے سے کون سی علامت پوری ہوئی محبوب کی ہجر میں بھوکا پیاسا رہنا اور تراوی کے پڑھنے سے کون سی علامت پوری ہوئی محبوب کی خاطر رات کو جاگنا اور اعتکاف کی وجہ سے کون سی علامت پوری ہوئی ڈیرے ڈال دینا تو جب مومن نے محبت کی پانچوں علامتوں کو پورا کر کے دکھا دیا اللہ نے ان کو اپنے گھر کی طرف بلا لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے گھر کی طرف لہذا رمضان جس دن ختم ہوتا ہے اس سے اگلے دن پہلی شوال اور وہیں سے حج کے احرام باندھنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے کوئی بندہ چاہے نا جی کہ میں حج کا احرام باندھوں تو وہ رمضان میں نہیں باندھ سکتا سمجھے نا حج کے احرام کب باندھ سکتا ہے رمضان کے بعد کیوں رمضان کام کا وقت تھا پھر عید کا دن محبوب کی طرف سے ٹریٹ ملی دعوت دی اللہ نے لہذا عید کے دن روزہ رکھنا منع بھائی جب بادشاہ بلائے تو اس دن کوئی فقیر کہے کہ جی میرا تو روزہ ہے تو یہ تو بادشاہ کی بے ادبی ہوئی نا اس لیے عید کے دن انسان خوب کھائے عید کے دن انسان اللہ کا مہمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ میں اس لیے اللہ تعالیٰ عید کے دن سنت کیا ہے کھا کے جانا یا آ کے کھانا عید الفطر میں میٹھا کھا کے جانا سنت تو اس کا مطلب ہے مہمان نوازی دسترخوان پہلے بچھایا اور کہا کہ اچھا کھانے والو تم تو کھا لو گے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں فرمایا فطرانہ دو یہ فطرانہ کیا چیز ہے کہ جو غریب ہیں غربا ہیں نہیں کھا سکتے تم فطرانہ ادا کرو گے ان کو بھی دسترخوان پہ کھانے کو مل جائے گا وہ بھی پروردگار کے مہمان کچھ نہ کچھ کھا کر پھر عید کے دن آئیں گے اللہ تعالی نے رمضان کا مہینہ کام کے لیے دیا عید کا دن ان کی دعوت کے لیے بنا دیا اور پھر دعوت دینے کے بعد کہا اچھا یہ تو چھوٹی سی پارٹی تھی اب آؤ تمہاری بڑی پارٹی کرتے ہیں اللہ کہاں فرمایا کہ جب بھی کوئی بڑا خوش ہوتا ہے نا تو وہ اپنے دربار میں بلاتا ہے اور ہمارا دربار تو ہے مکہ مکرمہ میں اور میرے بندوں میرے دربار کی طرف چنانچہ انسان جو حج کے لیے جاتا ہے نا یہ حقیقت میں اللہ حرب العزت کا دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے یہ عشق و مستی کا سفر ہے محبت کا سفر ہے لبئی لبیک یہ کہتا ہوا انسان جا رہا ہوتا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو پورے حج کے اندر مومن اپنے اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے چنانچہ محبت کا سفر شروع کیا لہذا فرمایا فلا رفسا ولا فسوق ولا جدال فی الحج سب سے پہلے کس چیز سے منع کیا فلا اور رفسا کس کو کہتے ہیں فوش کام فوش کام ہوتے بھائی تم میری محبت کا سفر کر رہے ہو نا لہذا ادھر ادھر کی محبتوں سے اب تم بچ جاؤ حالت احرام میں بیوی تھی اپنی تھی گو ساتھ ہے فرمایا نہ تم شہوت سے اس کے بدن کو ہاتھ لگا سکتے ہو نہ اس سے باتیں کر سکتے ہو تم احرام میں ہو گو تمہاری اپنی بیوی ہے حلال ہے تمہارے لیے لیکن تم حالت احرام میں ہو لہذا پہلے احرام اتارو پھر بی حلال ہوگی چنانچہ جو حج کا احرام باندھتا ہے تو اس کو پہلے منا جانا ہوتا ہے وہاں سے پھر وہ عرفات جاتا ہے عرفات سے واپسی پہ منا پھر کنکریاں مار دی کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کر لی یا اللہ اب آپ سے محبت کا بھی اظہار ہو گیا اور دشمن سے بیزاری کا بھی اظہار ہو گیا اب کیا کروں فرمایا احرام اتار دو اللہ احرام کی سب پابندیاں ختم فرمایا ہاں سب ختم سوائے ایک کے خوشبو لگا سکتے ہو بال کاٹ سکتے ہو نہا سکتے ہو بدن دور کر میل دور کر سکتے ہو اچھے کپڑے پہن سکتے ہو زیب و زینت اختیار کر سکتے ہو یہ سب کام کر سکتے ہو مگر بیوی حلال نہیں ہوئی یا اللہ احرام تو اتار دیا بیوی کیوں حلال نہیں ہوئی فرمایا ہم سے تو ملاقات کی نہیں ابھی آؤ نا پہلے ہم سے ملاقات کرو اللہ اس ملاقات کا نام کیا ہے فرمایا اس ملاقات کا نام ملاقات کا نام طواف زیارت ہے اور میرے گھر کی طرف میرے گھر کے چکر لگاؤ جب یہ طواف زیارت کر کے ہم سے ملاقات کر لو لے تب تمہارے لیے تمہاری بیوی حلال ہو جائے تو معلوم ہوا کہ ہے تو محبت کا سفر مجلس میں اگر کوئی بڑا بیٹھا ہو اور باہر سے بندہ آئے اور لوگوں کو سلام دینا شروع کر دے تو جو بڑا مجلس میں ہوتا ہے وہ برا مناتا ہے کہ جی آئے تھے تو ہم سے پہلے سلام کرنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آئے تھے اپنے گھر سے تو ہم سے پہلے ملاقات کرو بعد میں تمہاری ملاقاتیں ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ رمضان کام کا مہینہ اور ذیل حجا مجھے بولے ذرا رمضان کس کا مہینہ اور ذیل حجا کس کا مہینہ تو اللہ نے درمیان میں یہ شوال اور زیقاد یہ درمیان میں دو مہینے کیوں دے دیے روزے رکھتے عید کا دن ہوتا اگلے دن انعام دے دیتے وہ اس لیے کہ پوری دنیا کے ایمان والوں کے لیے ممکن نہیں تھا چوبیس گھنٹے میں حرم شریف پہنچ جاتے سفر کرنے تھے یا تو کر اجال امن کلے فجن عمی کسی نے بلندی سے آنا تھا کسی نے پستی سے کسی نے سمندری راستے سے کسی نے ہوائی جہاز کوئی مشرق کوئی مغرب شمال جنوب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو تمہیں ٹائم لگے گا وہاں پہنچنے میں تیاریاں کرنی ہوں گی لہذا میں تمہیں درمیان میں دو مہینے دے دیتا ہوں تم تیاریاں کر لو مگر دو مہینے میں وہاں پہنچ جانا تو یہ دو مہینوں کا گیپ مومن کے حج کی تیاری کے لیے دیا گیا بات سمجھ میں آ گئی ہم بھی انشاءاللہ ہمارا نقش بندی اجتماع چوبیس پچیس چھبیس اکتوبر کو ہوگا تو ستائیس کو شاید حضرت مولانا صاحب دامد برکاتم نے حج کا پروگرام رکھا ہے حج کا ایک تربیتی پروگرام اور ایک بڑے بھاری عالم کو بلایا انہوں نے کہ جو حج کے مسائل بتائیں اور سمجھائیں تو دیکھو حج کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں علمی طور پہ بھی اور مادی اعتبار سے بھی تیاریاں ہوتی ہیں ٹکٹ کنفرم کرواؤ پاسپورٹ بنواؤ اپنے جو ہے نا وہ سامان تیار کرو اور حج کے لیے جاؤ تو یہ ایک اللہ سے محبت کے تعلق کا اظہار ہے بات کی سمجھ آ گئی نا مومن جب محبت کی پانچوں علامتیں پوری کر دکھاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو انعام دینے کے لیے کہاں بلاتے ہیں جیسے پریزیڈینشل ایوارڈ ملنا ہوتا ہے نا تو جن کو دینا ہوتا ہے ان کو پریزیڈینسی میں بلواتے ہیں اور اگر پرائم منسٹر نے دینا ہو تو پرائم منسٹر ہاؤس میں بلاتے ہیں چیف منسٹر ہاؤس میں بلاتے ہیں ان کو انعام دینے کے لیے اللہ تعالی بھی اپنے گھر میں بلاتے ہیں مومن بندوں کو انعام دینے کے لیے تو بھائی ہم اگر محبت کی علامات کا اظہار ٹھیک طرح سے کریں گے تو انعام کے لیے بلائے جائیں گے نا تو دل تو ہر ایک کا چاہتے ہیں نا کہ ہم جائیں اللہ کے گھر کے دیدار کی تمنا ہر کلمہ گو کے دل کے اندر ہوتی وسائل ہوں یا نہ ہوں تو اگر ایسا ہے تو بھائی رمضان کا مہینہ ہے پانچوں علامتوں کو پورا کر دکھائیں کون سی محبت کی پانچ علامتیں اہتمام سے نماز پڑھیں محبوب کے گھر کے چکر لگائے زکات ادا کر دیں محبوب پہ مال لٹا دیا تراوی احتمام سے پڑھیں محبوب کی خاطر راتوں کو جاگے دن میں احتمام سے روزہ رکھیں محبوب کے خاطر کھانا پینا روک دیا اور پانچویں چیز اعتکاف نفلی اعتکاف تو آپ اس وقت بھی کر رہے ہوں گے جنہوں نے نئی نیت کی وہ پھر بھی نیت کر لیں اور کئی ایسے بھی ہیں ماشاء اللہ جو پورا رمضان ہی اعتکاف نفلی اعتکاف میں گزاریں گے اور آخری دس دنوں میں تو جو کوشش کر سکیں ان کو لازمن کوشش کرنی چاہیے تو الحمد ہماری مسجد میں بھی پچھلی دفعہ اللہ کے فضل سے کتنے لوگ ہوں گے ایک سو ساٹھ آدمیوں نے یہاں اعتکاف کیا انشاءاللہ اس دفعہ بھی آخری اشرے میں لوگ ہوں گے یہ پروگرام اسی طرح چلتے رہتے ہیں تو جن کی ہے مجبوری وہ قریب کی مسجدوں میں رات کا اعتکاف کریں وہیں سے دفتر جائیں اور دفتر سے واپس مسجد میں جو وقت مشغول تھا وہ تو تھا ہی صحیح جو خالی تھا وہ تو گزارے نا اور جو زیادہ وقت دے سکتے ہیں وہ دس دن کی چھٹی کریں اور تو لباخ تو ماشاءاللہ ویسے ہی چھٹیاں ہوتی ہیں رمضان میں ان کے تو مزے ہوتے ہیں تو یہ دس دن کا احتکاب بھی کر سکتے ہیں تو جب ہم اپنی طرف سے وہ کچھ کر دیں گے جو ہم کرتے ہیں تو پھر پروردگار وہ کچھ کریں گے جو پروردگار کے اختیار میں ہے اور پروردگار کے اختیار میں سب کچھ ہے وہ چاہے تو ہمیں بلا کر کھینچ کر وہ ہمیں اپنا دیوانہ مستانہ بنا سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرما سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم اہتمام کے ساتھ اس وقت کو گزاریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں امیدوار بنے انعام کے امیدوار بنے انعام کے اور ان اوقات میں خوب اللہ سے دعائیں مانگیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا یہاں تشریف لانا قبول کر لے کم از کم اللہ کے ہاں یہ تو کہہ سکیں گے کہ یا اللہ آپ نے حکم دیا تھا کہ ٹھیک ہو جاؤ ہم نے ٹھیک ہونے کے لیے سفر تو کیا تھا نا جب قیامت کے دن پوچھیں گے کہ میرے بندے تم سمرے کیوں نہیں تو بھائی ایک قدر تو ہاتھ آیا نا ایک ادر تو ہاتھ آیا نا کیا کہ کہہ سکیں گے یا اللہ سمرنے کے لیے ایک سفر تو کیا تھا حضرت حضرتانی رحمتہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلائیں گے اور بلا کے فرمائیں گے کہ میرے بندے تم اچھے کیوں نہ بنے تو آگے سے کہے گا کہ یا اللہ میرا تو نفس میرے قابو میں نہیں تھا تو میں تیرے سے دعا تو مانگتا تھا اللہ تو مجھے اچھا بنا دے تو اللہ تعالی غیب کا علم جانتے ہیں مگر فرشتوں کو گواہ بنانے کی خاطر اللہ تعالی فرشتوں کو فرمائیں گے ذرا نام امال چیک کرو کیا یہ دعا اس نے مانگی فرشتے نام اعمال دیکھیں گے اور اس میں یہ دعا ہوگی کہ کتنی مرتبہ اس نے خلوص دل سے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کیا ہوگا اللہ مجھے نیک بنا دے میرے بس میں میرا نفس نہیں تیرا تو اختیار ہے اللہ میرا دل تیری دو انگلیوں کے درمیان ہے یو کلی بہا کیسے چاہیں آپ بدل سکتے ہیں مولا یہی نیت لے کے میں تیرے گھر میں آیا تھا میں نے اعتکاف بھی کیا میں نے وہاں دعائیں بھی مانگی تو جب نام امال میں نکلے گا کہ واقعی یہ دعا مانگتا تھا اللہ فرمائیں گے اس نے تو اپنے آپ کو پیش کیا تھا اس دعا کو ہم سبب بنا کر اس بندے کو بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دیتے ہیں تو کتنا آسان کام ہے بھائی ہم اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کریں کہ مولا آج ہم آپ سے سلو کرنا چاہتے ہیں رمضان کا مہینہ اللہ روزے کے ساتھ ہیں اور روزہ دار کے لیے ہوا میں پرندے دعا کرتے ہیں بلوں میں چیوٹیاں دعا کرتی ہیں اور پانی کے اندر مچھلیاں دعا کرتی ہیں باقی مخلوق بھی دعائیں کر رہی ہے مولا ہم بھی دامن پھیلاتے ہیں تیرے در کے سائل ہیں تیرے گھر میں آئے ہیں اللہ دنیا کے آپ جو ہے ولی دنیا کے سخیوں کو دیکھا اپنے دروازے سے کسی کو خالی نہیں جانے دیتے مولا آپ ہی اپنے دروازے سے ہمیں خالی نہ لوٹائیے نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے آپ رحمت کی ایک نظر ڈال دیں گے اللہ دل سنور جائیں گے مولا نہ ہم ضربیں لگانے کے قابل بنے نہ مراقبے کرنے کے قابل بنے کوئی بھی تو خوبی نہیں جو ہم نے اپنے اندر پیدا کر لی ہو مگر اتنا تو ہے کہ یہ محلا کپڑا لے کے کوئی دھوبی کی دکان پہ آ جاتا ہے دھلنے کے لیے اللہ ہم بھی تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں ایک رحمت کی نظر سے آپ دھو دیجئے ہمیں صحیح معنوں میں انسان بنا دیجئے زندگی کے دن گزرتے جا رہے ہیں معلوم نہیں ہمیں پھر یہ رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا اے اللہ اتنے لوگ اکٹھے ہیں تیرے نام کے لیے سفر کر کے آئے آج تیرے دربار میں بیٹھے ہیں آپ رحمت فرما دیجئے ان کی حاضری قبول کر لیجئے میرے مولا ہم نے سنا تھا چند اللہ والوں کے ساتھ ایک کتا لگ گیا تھا آپ نے کتے کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ فرما دیا تھا اے اللہ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں سب اصحاب کاف کی ماند ہیں مگر میں ان اصحاب کاف کے ساتھ ایک کتے کی بارد ہوں میرے مولا آج میرا بھی مقدر بدل دیجئے اور میرے لیے بھی جنت کے فیصلے کر دیجئے اللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں میرے اوپر آپ کا احسان ہوگا اللہ ہم آپ سے جنت کی طلب کرتے ہیں اور جہنم کی پناہ مانگتے ہیں رب کریم مہربانی فرما دیجئے ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹائیے دنیا کے امیر کے گھر سے کوئی خالی چلا گیا ایک کو چھوڑ کے دوسرے در پہ چلا جائے گا مگر اللہ تیرا تو وہ در ہے کہ ایسا در دنیا میں کوئی دوسرا نہیں جو تیرے در سے خالی گیا وہی بدبخت ہوتا ہے وہی محروم القسمت ہوتا ہے اللہ ہمیں محروم نہ بنا دینا اپنے در سے جھولیاں بھر دینا اللہ آپ تو سخیوں کے بھی پروردگار ہیں اپنی ایک رحمت سے جھولیاں بھر دیجئے دلوں کو سنوار دیجئے رمضان کے اس برکت وقت میں اللہ ہم پر رحمت فرمائیے اے اللہ ایک تو اپنی بدعمالیاں ہیں جو ہمیں رلاتی ہیں اور اس سے اوپر جبریل علیہ السلام نے بد دعا بھی تو کر دی تھی برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی میرے مولا ہماری مفرت کب ہوگی اگر نہ ہوئی ہماری بربادی میں کیا شبو اور آپ کے پیارے حبیب نے اس پر آمین کی مہر لگا دی تھی میرے مولا مہربانی فرما دینا ہماری مغفرت کر کے ہمیں اللہ اس وعید سے بچا دینا اور رمضان کے اس مہینے کو ہمیں اچھے انداز سے گزارنے کی توفیق عطا فرما دینا وہ ان الحمد للہ رب العالمین تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میں تیرے سامنے سامنے میں تیرے سامنے سجدوں میں تیری ہی ہم دو سنا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے بخش دوں گا میں تجھ کو یہ وعدہ تیرا بخش دے گا ہمیں بخش محمد رسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربی اللہم صلی علی سیدنا سیدنا محمد محمد وعلا آل اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردفوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریٹ فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما جسمانی بیماریوں کو دور فرما روحانی بیماریوں کو دور فرما بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما بے روزگاروں کو نیک روزگار عطا فرما حلال طیب پاکیزہ روزی نصیب فرما اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرما اپنے گھر کا دیدار عطا فرما اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما دلوں کی نیک مرادیں پوری فرما جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یہ توقعات رکھتے ہیں یہ جن کے ہم پر حقوق آتے ہیں ان کو ان نیک دعاؤں میں حصہ نصیب فرما میرے مولا ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ آپ کے بندے دور قریب سے نیک تمنا دلوں میں لے کر اپنے وقت کو فارغ کر کے ضروریات کو اللہ چھوڑ کر تیرے گھر میں آئے بیٹھے ہیں میرے مولا آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اے اللہ ان مسافروں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں آپ کی بارگاہ میں اللہ دامن پھیلائے بیٹھے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج رکھ لیجئے اللہ مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں دعائیں قبول فرما لیجئے میرے مولا رحمت کا معاملہ فرمائیے اللہ اللہ پوری امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما جہاں بھی پریشانیاں ہیں ہر پریشانی کو دور فرما ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اس ملک کو دین کا قلعہ بنا ہمیں شریعت و سنت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما رب کریم پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ان کو بھی ان نیک دعاؤں میں حصہ نصیب فرما ہمارے والد نزیز اقار مشائق جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے درجات عطا فرما اے اللہ اس سے پہلے کہ کوئی ہمیں کلمہ پڑھائے ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند بند ہو جائیں من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ لوگ غسل دے ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس سے پہلے کہ اللہ اللہ ہمیں ہمیں کفن پہنایا جائے تقوی کا لباس پہننے کی توفیق عطا فرما اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما میرے مولا رحمتوں کے معاملے فرما اے اللہ حال ہاں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما رب کریم ہم سے جو بھی گناہ ہوا جس کی وجہ سے آپ کی ناراضگی ہے یا آپ کی رحمتیں رکی ہوئی ہیں اے اللہ ہم اس سے سچی توبہ کرتے ہیں اللہ اپنی رحمتوں سے اے اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں محروم نہ کیجیے اپنی رحمتیں فرما دیجیے اے اللہ ہمارے پاس آپ کی محبت کے سوا ہے ہی کیا اللہ اس محبت سے محروم نہ کیجیے رب کریم کریم رحمت کا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ کے کرم کے فیصلے کر دیجئے اللہ اس وقت امت مسلم پر عجیب وقت آیا ہوا ہے لوگ مسلمانوں پر تان کرتے ہیں لوگ مسلمانوں کو برے الفاظ کہتے ہیں میرے مولا کہتے ہیں کہ ان کا خدا ان کی مدد کیوں نہیں کرتا مانتے ہیں قصور ہمارا ہے ہم نے بھی آپ کو ناراض کر لیا اے اللہ اگر آپ بھی ہم سے ناراض ہو گئے ہمارے پلے کیا بچا رب کریم مہربانی فرما دیجئے کرم کے فیصلے فرما دیجئے اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول کر لیجئے آ جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے اے دعا فریاد یاد کر عرش بری کو تھام کے اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت سے ہیں اے اللہ اے اللہ مہربانی فرما دیجئے اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ ہم نے گناہوں گناہ کیے آج توبہ کر رہے ہیں اس توبہ کو قبول کر لیجئے آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرما دیجئے رب کریم اس وقت امت مسلمہ بہت پریشان ہے اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے کہ قبیلہ طے کی ایک عورت نبی علیہ السلام کے سامنے ننگے سر آ گئی تھی تو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اس کے سر کو ڈھانپ لیا تھا اے اللہ اس کا تمت مسلمہ اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے اے اللہ اس امت کا سر آپ ڈھانپ لیجئے اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے امت کی خاطر رونے والے چلے گئے اللہ مہربانی فرما دیجئے رحمت کا معاملہ بھروا اے اللہ آپ کو آپ کے حبیب کا واسطہ رحمت فرما دیجئے اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے اللہ ذلت سے بچا لیجئے رحمت کا معاملہ فرمائیے ہماری ان کو قبول فرما لیجئے اے اللہ جو اس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور کر دیجئے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ رمضان کا مہینہ ہے میرے پیارے بندے احرام مان کے تیرے گھر کی طرف جائیں گے اللہ لبیک اللہ لبیک پڑھیں گے کوئی خانہ کعبے کا طواف کرے گا کوئی مقام ابراہیم پہ نفل پڑے گا کوئی حجر اسود کو بوسے دے گا کوئی خلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں کرے گا میرے مولا ہمیں بھی یہ سعادت بار بار عطا فرما دیجئے آہ بار بار عطا فرما دیجئے رب کریم ہمیں بھی اپنی نعمت عطا فرما دیجئے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے ہمارے والدین عزیز و کار جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما جن کی آپ نے مغفرت کر دی اللہ قرب کے اعلی ترین درجات عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم تب لینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین واللہ ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت في قلبي ووسواسي ولا جلست إلى قوم أحدثهم حضرت جی کے عمرہ حج اور دیگر قیمتی مضامین پر مشتمل بیانات کے اوریجنل کیسٹس اور سیریز حاصل کرنے کے لیے موبائل نمبر نوٹ فرما لیجیے zero three zero four four one one one zero zero four آپ سے التماس ہے کہ اپنی قیمتی دعا میں ہمارے اس ادارے نقش بندی ریکارڈنگس کو بھی یاد رکھیں ادارہ نقش بندی ریکارڈنگس رأيت خيالا منك في فلو قدرت على الاتيان کپی صحبا على الوجه أو مشيا على الرأس على الرأس